اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد آلہ سال اجمعین آج ہم علوم الحدیث کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں پہلے بھی ایک سلسلہ ہم نے کیا تھا جس میں مجھے یاد پڑتا غالباً سولہ سترہ شاید بیس کے قریب جی، نشست تھیں جی۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ تفصیل سے تھا اور اس میں عالمانہ بحثیں بہت زیادہ آ گئی تھیں جس کی وجہ سے عوام کے لیے وہ ذرا کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا اسی لیے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے کو دوبارہ کیا جائے اور اس انداز میں کیا جائے کہ عوام کو سہولت رہے اور وہ بات کو سمجھ سکیں اور ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہے باقاعدہ بات شروع کرنے سے پہلے اس سلسلے کو کیوں کیا جا رہا ہے اس پہ چند میں بات کر لیتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا ہمارے پاس آیا ہے روزانہ بے تحاشا آپ کو بھی یہ فلاں حدیث ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے جی۔ اس طرح کی بے تحاشا روایات ہم تک پہنچ رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد روایات کی جو ہے وہ درست نہیں ہے کئی بار ایسا ہوا کہ جن کا حوالہ نہیں تھا نیچے بھیجنے والے سے میں نے عرض کیا کہ جناب اس کا حوالہ بتا دیجیے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کئی بار ایسا ہوا کہ نیچے لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ بخاری اور آگے حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا حدیث کا نمبر تو چھوڑیے پوری بخاری میں وہ روایت موجود ہے جی۔ اور اگلے نے دیدہ دلیری دیکھی آگے حدیث کا نمبر تک دے دیا اس کو میرے خیال میں یہ سب کو اب اندازہ ہے کہ کوئی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ بات تو اچھا پھر کئی بار حدیث درست ہوتی ہے ترجمہ غلط ہوتا ہے مثلا ایک دفعہ حدیث آپ کو یاد ہوگا گروپ پہ میں نے اس پہ بڑے زور و شور کے ساتھ احتجاج کیا تھا اس کے اندر تذکرہ تھا فقیروں کا اور فقیروں کا اس معنی میں تھا کہ جیسے فقیر ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں سب کا خیرات کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں ترجمہ کرنے والے نے اس فقیروں کو پیروں فقیروں سے جوڑ دیا اب ترجمہ غلط ہے اچھا کئی بار پوری حدیث بیان کرنے کی بجائے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کر دیا جاتا ہے جب پوری نہ بیان کی جائے چھوٹا حصہ بیان کیا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر بحثیں چلتی ہیں اچھا پھر کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر ایک صنعت کا نظام ہے اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سند دی ہوتی ہے لیکن سند غلط دی ہوتی ہے مثلا اصل عربی متن متن کیا ہے سند کیا ہے سب بعد میں بات کریں گے تو عربی متن جو ہے اس کو دیکھیں تو اس کی سند میں فرض کریں کہ چھ راوی ہے اب راوی کیا ہے یہ بھی بعد میں بات کریں گے اور ان چھ راویوں میں سے فرض کریں کہ ایک ہی نام کے دو لوگ بھی موجود ہیں کسی جگہ پہ کبھی چوتھے راوی کا نام بھی وہی ہے اور فرض کریں چھٹے راوی کا نام ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے چوتھے راوی چونکہ نام ایک ہے چوتھے راوی کو صحابی بنا کے وہیں سنت ختم کر دی یہ بھی ہوا اور یہ تو چیز خالی ان پوسٹ میں نہیں جو سافٹ ویئر ہیں قرآن اور حدیث کے اس میں بھی میں نے دیکھا اچھا تو وہاں سے جس نے کاپی کیا قصور اس کا نہیں ہے لیکن جس نے وہ سافٹ ویئر کے اندر ڈیٹا ڈالا ہے جس کے اندر اس نے مطلب اس نے جو ہے وہ فیڈ کیا ہے یہ ٹائپنگ کی ہے اس سے اب یا ہوتا ہی غلطی ہوئی ہے میں کسی پہ الزام نہیں دینا چاہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا لیکن نامکمل ہو گئی اور غلط ہو گئی اچھا پھر کئی بار ایک معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سے بات نہیں چلتی اس کے لیے اس معاملے سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات جو ہے اصل بات تک ہم پہنچتے اچھا اب اگر اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو ہوا یہ کہ بھئی ایک معاملہ ہے ایک حدیث اس کے کسی ایک پہلو پہ بات کر رہی ہے یا دوسری حدیث اسی معاملے کے کسی دوسرے پہلو پہ بات کر رہی ہے اور چونکہ ہم نے ساری حدیث کو سامنے نہیں رکھا اور ایک حدیث کو سامنے رکھا تو صرف ایک پہلو پہ سارا کا سارا جو ہے وہ زور چلا گیا اور ساری ساری توجہ چلی گئی جس کی وجہ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اوور آل جو معاملہ تھا اس معاملے کے اندر بات اصل سامنے نہیں آئی بلکہ کچھ اور چیز سامنے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے تحاشا معاملات ہیں اور اس سوشل میڈیا میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم یہ آگے بھیج رہے ہیں تو کوئی تبلیغ کر رہے ہیں اور کوئی ہم باقاعدہ اسے بھلا کر رہے ہیں قوم کا اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ الٹا نقصان کر رہے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ بے تحاش ایسی روایات بھی پیش کی جاتی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ روایتیں مودعم ہیں موضوع کو انگریزی میں کہیں گے فیبریکیٹڈ اردو میں کہیں گے گھڑی ہوئی ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں یا بے سند روایتیں ہیں یہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے اچھا بے سند روایتوں میں کئی روایات تو ایسی ہیں جو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منسوب کی گئی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے فرض کریں سات سو آٹھ سو سال تک کسی محدث نے وہ بات نہیں لکھی اب یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد آٹھ سو سال تک اتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور محققین گزرے ان میں سے کسی کو وہ روایت نہیں ملی اچانک آٹھ سو سال بعد وہ روایت کہیں سے آ جاتی ہے کتابوں میں بھی آ جاتی ہے ہمارے علماء لکھ دیتے ہیں اچھا پھر اس کی سند بھی کوئی نہیں ہوتی اب اس پہ بہت بڑا سوال اٹھنا چاہیے لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اپنی جیسے کہتے ہیں عقیدت کے اندر اور محبت کے اندر بغیر سوچے سمجھے کیونکہ ایسی جو روایات ہوتی ہیں عام طور پر ہوتی بڑی زبردست ہے کوئی ایسی ایسی کمال قسم کی اس میں فضائل اور کوئی ایسی کمال قسم کی چیز اس میں ہوتی ہے کہ جو کہ وہ پڑھتے ہیں بندہ پڑھتا ہے یار کیا بات ہے یار واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں پھر ایسی روایات بھی پیش ہو رہی ہیں کہ جن کا براہ راست قرآن سے ٹکرا ہوا ہے ضعیف بھی ہے اردو میں ضعیف کہیں گے اچھا اب جب بات کی جائے تو اکثر کہتے ہیں کہ جی فرض کرو فضائل میں استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ فضائل میں کس چیز کو استعمال کرنا چاہیے ضعیف کو فضائل میں استعمال کرنے کے میں حق میں ہوں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اس میں کس کو قبول کرنا ہے کس کو قبول نہیں کرنا اس پہ تو بات ہونی چاہیے اب ایک حدیث ہے جو براہ راست قرآن کے ظاہر سے ٹکراؤ رکھتی ہو اور وہ ضعیف بھی ہو تو اس کو تو پھر میرے خیال میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ خالی میرا خیال نہیں ہے یہ علوم الحدیث کے ماہرین نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کوئی ایسی بات ہم نہیں کریں گے جو میری طرف سے ہوگی اچھا اسی طریقے سے بہت سی ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں اور وہ اپنے سے کسی بہتر صحت کی حدیث سے ٹکراؤ رکھ رہی ہوتی ہیں کہ صحیح حدیث ایک بات کہہ رہی ضعیف حدیث اس کا الٹ کہہ رہی ہے اور ہم اس کے باوجود ضعیف حدیث کو آگے سوشل میڈیا پہ لے جا رہے ہیں اور اس پہ لوگوں کو عمل کرانے پہ بزد ہے اور افسوس جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہی معاملات خالی عوام میں نہیں ہمارے آج کل علماء تک کر رہے ہیں مساجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن کا کوئی ثبوت محدثین سے ثابت نہیں ہے کسی سیرت نگار سے ثابت نہیں ہے کسی محقق سے ثابت نہیں ہے سو فیصدی بے صنعت واقع ہے اور ان میں سے بہت سے واقعات کو پہلے ہی محققین کہہ چکے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے ہمارے ممبر پر بیان کیے جا رہے ہیں عوام بیچاری کیا کرے عوام تو جب سنتی ہے تو وہ تو کہتی ہے طالب دین نے کہا بات سبحان اللہ بات درست ہوگی لیکن آج کل کا زمانہ دیکھیں آج کے زمانے میں ہمارا جو جوان ہے وہ سوال کرتا ہے اس کے سوال کا جواب ہونا چاہیے اور اس کے سوالات کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے اس کو ایک سمت دینے کی ضرورت ہے تو ہماری یہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کو شروع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں دین سیکھنے کا ان لوگوں کو حدیث بنیادی طور پہ کیسے دیکھنی ہے کس کو قبول کرنا ہے کس کو قبول نہیں کرنا ہے قبول نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ ان کو ہم سمجھا سکیں سکھا سکیں اور بالکل آمیانہ انداز جو عوام جو ہے وہ سہولت کے ساتھ سمجھ سکے اور ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو عام فہم بالکل اور زیادہ گہرائی وہ جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر بالکل صرف اتنی گفتگو جتنی عوام کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ اچھا اب دو بڑے مسئلے اور ہیں جن کی وجہ سے صرف پانی کی ہمیں ضرورت ہے ایک تو مسئلہ میں نے عرض کیا کہ بغیر تحقیق کے چیزیں آگے چل رہی ہیں اچھا اس پہ پچھلے دنوں ایک عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ مجھے ملی جس کو سن کے انتہائی افسوس ہوا کسی نے ان کی کسی گفتگو کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے یہ تو مستند نہیں ہے اور وہ بڑے جوش و خروش اور جلال کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اصول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ تک پہنچے تو آپ اسے قبول کریں بالکل درست ہے لیکن اگلا یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ بات مستند نہیں ہے بجائے اس بات کو کہ ہم تسلیم کریں کہ ہم نے ایک چیز ایسی جو ہے بیان کر دی ہے جس کا ثبوت موجود نہیں ہے ہم غصہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی ہے اور آپ اس سے انکار کر اور وہ مفتی صاحب ہیں اب میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا نہ میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے علماء میں بھی اور عوام میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جا رہے ہیں اچھا دوسرا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ احادیث کا بھی اور قرآن کی آیات کا بھی ذوقی انتخاب کرتے ہیں یہ بہت عام <laughs> یہی بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اب دیکھیے نا میرا ایک خاص جسے کہتے ہیں نا سوچ ہے اب قرآن کے اندر اس کی حمایت میں بھی فرض کریں کوئی چیز موجود ہے اور اس کے رد میں بھی کوئی چیز موجود ہے اسی طرح اس پہ کچھ احادیث بھی موجود ہیں کچھ احادیث سے اس کا اسبات ثابت ہے کچھ احادیث سے اس کی نفی ثابت ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے جھگڑے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے گرمان کھینچے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں کس بات پہ وہ کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے دوسرا کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے بجائے ہم اسباب نزول دیکھنے کے بجائے ہم ان آیات کا سیاق و سباق دیکھنے کے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں وہ سیاق و سباق کے بغیر دیکھیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے اچھا پھر ترجمے بھی جو ہوتے ہیں اگر آپ لفظی نقطۂ نظر سے بات کریں تو اس کے ساتھ بھی حدیث کو جوڑنا بڑا لازم ہو جاتا ہے میں ایک مثال دیتا اچھا ایک بہت بڑا گروہ جو لفظی اور لغت کے نقطۂ نظر سے صرف معنوں پہ کام کرنا پسند کرتا ہے میں پھر نام نہیں لوں گا وہ کہتے ہیں کہ استغفار کا مطلب ہے کاشتکاری مجھے کاشتکاری سے کرنے میں اعتراض کوئی نہیں ہے لیکن استغفار کا جو اصل مطلب احادیث سے ثابت ہوگا وہی استغفار کا اصل مطلب ترجمے میں بھی لیا جائے گا جی بالکل تو دوست کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی عربی اگر بالکل ٹھیک آ جائے اور سمجھ میں آ جائے تو ہم ان چیزوں کو بڑے آرام سے کر لیں گے اس بات کی کوئی لازم یہ بات نہیں ہے اس میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں عرض کروں کہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ہی آیت موجود ہے جس کے اندر سحری کے کھانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے تو بظاہر جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق نظر آنے لگے تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں اچھا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دور میں تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کی زبان میں نازل ہو رہا تھا اب ایک صحابی نے کیا کیا واقعی یہ کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ان کو جب معاملہ پتا چلا تو انہوں نے اصلاح فرمائی کہ نہیں سفید دھاگے اور تار دھاگے یا سفید تار تار تار اور سیاہ کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے افق پہ جو روشنی ہے وہ یعنی اب لفظی نقطہ نظر سے اگر صحابہ ایک بات کو سمجھنے میں ان سے غلط فہمی ان کو ہو سکتی ہے تو ہم آج کے زمانے میں آج تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے زائد غالباً گزر گیا ڈیڑھ ہزار سال سے زیادہ گزرنے کے بعد آج ہم صرف عربی سیکھ کر ہم اگر یہ سمجھیں کہ قرآن کا ترجمہ کر لیں گے اور اس کے لیے ہمیں احادیث کے ذخیرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ پھر بڑی شدید قسم کی گمراہی ہے دو میں نے مثالیں ایک اس کی اور ایک یہ سفید تار اور سیاہ تار یا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے کی مثال دی اس سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ کو قرآن سمجھنے کے لیے بھی ساتھ رکھنا ہوگا اب جب مبارکہ کو ساتھ رکھنا ہوگا تو اب پھر وہ سوال آ جائے گا کون سی حدیث لینی ہے اور کون سی حدیث لینی ہے اب اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل عوام کے نقطہ نظر سے عام انداز کے اندر ہم اقسام حدیث کیا ہیں کس کس چیز کا کب کیا کیوں ضرورت پیش آتی ہے وغیرہ وغیرہ پہ گفتگو کریں گے تاکہ ہم اس معاملے میں نہ پڑیں گے جو چیز آ رہی آگے کی جا کر جو چیز آ رہی آگے ثواب کی نیت سے حالانکہ اس میں سے بے چیزیں مجھے میرے ساتھ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک کال گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے تو میری اطلاع کے مطابق وہ رابعہ بسری کا تھا اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين